حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں چوتھا حصہ اور واپسی میں تیسرا حصہ بطور انعام عطا فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو باون